اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا